ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ تم میں سے عیادت کرنے والا اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے یا آپ نے یہ فرمایا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے پھر اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے اور تمہارے سلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مسافہ کرو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتیس یہ حدیث ضعیف ہے